صاحب کیوں آپ کی آنسو آ گئے آپ نے فرمایا کہ لوگ حقائق بیان کرنا چھوڑ دیں گے جب بیان کرنا حقائق چھوڑ دیں گے زیادہ سے زیادہ تو دینے کی طرف بڑی مہربانی فرمایا لوگ جب حقائق بیان کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر لوگ سننا بھی چھوڑ دیں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ حقیقی خوشی سے محروم ہو جائیں گے حقیقی خوشی دل میں نہیں رہے گی ظاہری فرئی خوشیاں ہوں بھی دنیا بھی لیکن حقیقی خوشی گھر میں سکون راحت یہ کسی کو نصیب نہیں ہوگا کیونکہ یہ حقائق بیان کرنے سے آتی ہیں حقائق سننے اور حقائق سنانے سے دوسرا فرمایا گمراہ لوگ آ جائیں گے نعتیں عام ہو جائیں گی درود شریف چھوٹ جائے گی فرمایا درود شریف ایسی نعت ہے جو اللہ نے بنائی ایک درود شریف پڑھو لاکھ نعت پڑھو اس کا ثواب دیا تھا بزرگ باتیں فرما گئے ہیں وہی ہے فرمایا سے شغل میلہ اور ذاتی مفاد پرستی پیسے کا شوق لینے کا ہوگا لوگ ان کو محبت نہیں رہے گی جس طرح حفیظ جلندری نے فرمایا ہے زبان تیری صناخا رسالت اور کرتا ہے دل تیرا لندن کی وکالت کرتا پیمانہ نہ تو کرتا ہے زبان سے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عمل تعبیر وغیرہ یہودیوں کا دل یہودی کو دے رکھا اور زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری بات کسی نے آ کر کعب شریف کا اور روز اپ کا فوٹو لگا دیا آپ نے اترا کر فوراً الماری میں لکھا تو شیخ الجامی سے کہتے ہیں میں نے سوال کیا یا حضرت لوگ زیارت کریں گے آپ نے فرمایا خاص چیز کو عام کرو لوگوں کے دل میں قدر نہیں رہے گی ایک دن ہوگا اس کو دیکھے گا بھی کوئی نہیں یہ خاص چیزیں ہیں عام کرنے کی نہیں ہے دل میں محبت رہے دیکھنے کی چاہ کو ایک بار دیں گے دو بار تین بار پھر دیکھیں گے بھی نہیں وہی ہو رہا ہے جو بزرگ چوتھا طرح جا رہی تھی تو آگے ناچنے والے تو ایسے تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے کاج شادی کی برات ہے فرمایا افسوس ہے سنت رسول کی طریقہ شیطان کا اللہ اللہ فرمایا ان کا کوئی نکاح نہیں اللہ یہ سب تمہیں میں ضریون کی باتیں سنا رہا ہوں میرا وہاں سے تعلق ہے چاہے کسی کو بھائے چاہے کسی کو نہ بھائے میں بیان بیاں تب شان اللہ حقائق سے آپ کو آگاہ کروں گا کیونکہ میں تو کہنے والوں میں سے ہو جاؤں منا تو میں نہیں سکتا عالم ہوتا ہے حکم مستقل کو اصلاح آغاز عالم یہ کہہ سکتا ہے نماز فرض ہے پڑھوا نہیں سکتا وہ حاکم پکڑا حاقم کیونکہ امامت کے تین قسمیں وہ حقائق سے لوگ معروم ہو جائیں گے غلط سمت میں دماغ لگ جائیں گے امامت کے تین قسم امامت سے چھوٹی امامت بات سمجھتے ہونا چھوٹی امامت آپ کہیں گے میں یہ سمجھوں گا بھی ان کے دماغ میں بات بیٹھ گئی ہے کیونکہ حقائق کوئی مانے نہ مانے سنے نہ سنے وہ اپنی ان کی اہمیت جو ہے وہ برقرار رہتی ہے وہ کہیں نہیں جاتی سننے والے عمل نہ کرنے والے معروم ہو جاتے ہیں حقائق کی حقیقت جو ہے وہ کبھی کہیں نہیں جاتی اس کے لوازمات مات نہیں جاتے دنیا ایک طرف ہو جائے حقائق حقائق ہی چاہے کوئی مانے چاہے کوئی امامت کے تین قسمیں امامت سوہرا چھوٹی امام گستا درمیانی امام ابرا بڑی امامت بات سمجھ گئے آپ کو کوئی نہیں سنائے گا اس لیے سمت ہی غلط لگ میں چور کر رہا ہوں میں بات سگرا چھوٹی چھوٹی سگرا مولوی گستا درمیانی پیر کبرا حکومت ڈی سی کمشنر یہ سارے کبرا پیسہ جہاں تک بات ہم بڑی حکومت مولوی کیوں چھوٹی ہے تولی سیلی مالی تولی سیلی مالی پابندی ہوتی ہے تولی سیلی مالی آزادی ہوتی ہے اگر آپ تولی طور آزاد ہیں فیلی طور آزاد ہیں مالی طور آزاد ہیں تو کلی طور آزاد ہیں اگر آپ سولی فیلی مالی طور پابند ہیں تو کلی طور پابند ہیں آپ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ میں پہلے آیت پر گیا کہ محبوب کو نصیحت فرما پیدا ایماندار کو ہوگا فرمایا جا رہا اس لیے حقائق جو ہیں وہ ایماندار سمجھ سکتے ہیں عام بندہ تو سمجھ ہی نہیں سکتے زبانی زبانی پابندی آپ کو زبانی پابندی ہے جو کچھ کہو کوئی آپ کو رکاوٹ نہیں ہے نہ قوم کی طرف سے نہ علماء کی طرف سے نہ حکومت جو مرضی ایسا ہے تو آپ قولی طور آزاد ہو گئے زبانی طور یعنی بولنے میں آپ کو کوئی مزاحمت نہیں فیلی کام کرنے میں بھی آپ کو کوئی مزاحمت نہیں کوئی تکلیف پابندی نہیں ہے جو چاہیں آپ کام کریں آگے رکاوٹ کوئی نہیں فیلی طور آزاد مالی طور آزاد آپ کا پیسہ آزاد ہے کوئی آپ کو نہیں نہ جائز ایک روپیہ بھی نہیں لے سکتا جب تک آپ اپنی مرضی سے خرچ نہ کریں یہ ہو گئی مالی آزادی کتنا آزادی مالی تین قسم کی آزادی ہے اگر آپ قولی شیلی مالی قوم آدمی افراد آزاد ہیں تو کلی طور آزاد ہے اب مولوی کو امامت سگرا کیوں کہا گیا کہ یہاں قولی طور قوم آزاد ہے چالیس مسئلہ بتائے تو آپ کو مولوی آپ نہ مانے وہ منوا نہیں سکتا اس کو طاقت نہیں ہے منوانے بات سمجھ گئے کہ منوا سکتا ہے اب میں یہ مسئلہ نہیں مانتا چاہے صحیح بھی ہو تو وہ منوا نہیں سکتا آپ ماننے میں آزاد ہیں وہ منانے میں کمزور ہے وہ منانے میں کمزور ہے قولی طور آپ آزاد ہو گئے مولوی کے سوگرا میں امامت سوگرا میں قولی طور آزاد چالیس مولوی آپ کو اچھا ہو گیا نیک کام ہے فرض ہے وہ کہے نماز پڑھو آپ نہ پڑھے تو وہ پڑھا نہیں سکتے پڑھا سکتا ہے کوئی بندہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا چالیس مولوی کرتا کیا وہ نماز پڑھا سکتا ہے ایمان سے تو نہیں جب نماز پھیلی تو قوم آزاد آزاد ہے نا سوگرام میں سمجھ آ گئی بات روپیہ مانگے دے دو نہ مانگے وہ چھین نہیں سکتا چھین سکتا ہے مولوی چھین سکتا ہے بھائی تو مالی طور بھی قوم آزاد ہو گئی بات ہے نا آزادی پر چونکنا بے وقوف کا کام اور کمزور پر گرفت کرنا بہت کرنا وہ لینے میں دینے میں میں لینے کمزور ہے منانے میں کمزور ہے قوم دینے میں آزاد ہے اور ماننے میں بھی کا لباس ہے جس طرح چھوٹا بچہ کپڑے اتار کر تد ہو سڑک پر روڈ پر ہو جائے تو چھوٹے بچے کو تو بھی سمجھا سکتا ہے جوتا مار کر بھی نگا ٹکڑا ہے مولوی بھی اسی طرح اگر ہو تو قوم بھی اس کو عام بندہ بھی سمجھا سکتا ہے صحیح بات ہے غلط مجھے پتا پیر یہ بزرگوں کی باتیں ہیں میں اب آپ کو عقل اور سمجھ اور فکر لا اللہ تم کا تفت کروں اللہ نے قرآن اتارا تاکہ تم فکر والے ہو جاؤ میری جتنا تقریر ہوگی وہ فکری تقریر ہوگی فکر بلند کرنے کی تقریر اس پیر پیر آپ کو نماز کا کہے تو اصل تو مولوی سے زیادہ ہوگا نہ پڑھو تو زور سے وہ بھی نہیں پڑھا سکتا پڑھا سکتا ہے پیر پیسہ چھین سکتا ہے وہاں بھی کہوں مزاق وہ درمیانی امامت جس طرح درمیانی عمر کا بندہ ننگا ہو کر روڈ پر کھڑا ہو گیا خاندار ڈی سی کمشنر بادشاہ یہ امامت کبرا ہے یہ کیا ہے یہاں تو مزاج نہیں ہے چالیس گالی خاندار دے برداشت کرنی پڑے گی ایسے آئے نہیں وہ بندے کو کہ ننگا ہو کر ناچ ناچنے لگ گئے موری تو نماز نہیں پڑھا سکتا کا ہم نے میں نے خود اپنی زندگی میں باپ کو خاندار نے بیٹے کا نفس چسایا اور بیٹے کو باپ کا نفس چسایا مار مار کر ستیہ ناش یہ ہم نے خود دیکھا کتنا برا کام ہے بڑے ہی ماں فیل طور بھی کون پیسہ بھی لوٹ سکتے ہیں ایک مجرم ہے ہم نے دیکھا ہے چار اور ملا دیا کا دے دیا چار اب انہیں دو دو لاکھ دے کر چھوڑ دیا باقی اس کو یعنی ایسے کوئی ہم نے مجھے ایک سپاہی کہنے لگا جب ہم رات کو ہمیں کوئی پیسہ نہ ملے علی پور کا تھا تو ہم چار ہمارے پاس ہوتی ہے اس کے جیب میں ڈال کر اسے باندھ کر لے جاتے پیسہ لے لیتے ہیں روڈ پر چڑھ کر پیسہ تمہارا بتی خراب ہے تو فلاں ہے فلاں ہے وہ نام مراد تو روحانی مجرم ہے وہ مادی مجرم ہے وہ بھی تمہارے ہے کوئی مادی مجرم بھی نہیں ہے کوئی پتی نہیں ہے کیا ہو گیا تو روحانی مجرم ہے سور کا بچہ بڑا مجرم تو تو ہے تو کیا جگہ امام آپ امامت کبرا سمجھ گئے کوئی طور بھی آزاد نہیں کون سے ٹیکس لگاؤ ہیں دکان میں تو جو کچھ یعنی ہمارا پیسہ بھی محفوظ نہیں ہے ہم آزادی کے طور پر اپنا مالی کام بھی نہیں کر سکتے ایسا ہے بھائی نہیں ہر جگہ کہاں لڑائی ہوئی ہے یہ ٹیکس جو ہے سور برابر ہے سود سے بھی زیادہ برتر ہے ٹیکس اور مالی جرمانہ بھی حرام ہے اسلام میں مالی جرمانہ کہیں بھی نہیں ہے مالی سزا کہیں بھی نہیں ہے سخت حرام سور برابر اب یہ ٹھوک رہے ہیں جگہ جگہ جرمانے ہر چیز پر ٹیکس اب سنا ہے جس کے تین بچوں سے زیادہ ہو گئے ان پر بھی پچاس روپیہ ٹیکس ہو کیا کیا پتہ نہیں سور کے بچے ہمارے ساتھ کون کو کیا لگایا اب مجھے یہ بتائیں وقت اگر جس کے پاس ایمان ہے کہ چھوٹا بچہ بھی روڈ پر ننگا رہا ہو کر کھڑا ہے لیکن سور کے بچوں نے کدھر لگایا ہمیں چھوٹا بچہ بھی ننگا ہو کر کھڑا ہے درمیانہ بھی ننگا ہو کر کھڑا ہے اور میں بھی ننگا ہو کر کھڑا ہوں اور حکومت مار رہی ہے چھوٹے بچے کو نہ مجھے کچھ کہتی ہے نہ اس کا درمیانہ پیر بھی جیسے دو نمبر ہے اس کو بھی کچھ نہیں کہتے ارے چالیس مولوی صحیح ہو کسی کی بندے کی چوری واپس کرا سکتے ہیں سنا ہی نہیں نہیں ایک خاندار ہو جائے علاقے کو راحت دے دے گا نہیں دے دے گا چکا وہ امامت کبرا ہے اب دیکھو قوم کو اللہ نے فرمایا حضرت موسا علیہ السلام فراؤن نے جو بات سیکھی قوم کو بیوقوف بنا دیا غلط مت لگا دیا پہلے قوم کو بے وقوف بناتے ہیں پھر حکومت اب سگرا عالم ہو سگرا کیا ہو مس عالم بھی ہو متقی پرہیزگار بھی ہو جہل پیر بن رہے ہیں جس طرح دیکھو سیفی سب بہشتی ہیں وہ کہتے ہیں سب بہشتی ہیں ساوی ریاست ساوی پٹکی والے میں کتنا جہل بے وقوف قوم ہے امام کرتبی سرکار نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی سادی نالائن پاک پہنتے تھے اور ٹوٹ جاتی تھی تو آپ مبارک سے تھے وہ ایک صحابی کے پاس آئی وہ قبر میں لے گیا اس نے کسی کو نہیں کیا قبر کون دیتا اس وقت فوٹو کھینچے گے ایمان سے کہو بات بے وقوف کیوں کہوں گی بے وقوف ہے بھائی ایمان سے کہو یہ نال کوئی نالین کا فوٹو کھینچو ایسا ہوتا ہے پیر مبارک کہاں سے جاتا تھا کچھ آپ عقل تو رکھتے ہیں وہ چیزیں پلہ بنوا کر فوٹو کھینچ دیا جو نہ بزرگ فرماتے ہیں اگر حوالہ بھی حدیث بھی سلسلہ کا سلسلہ نہ ملے کہاں سے آئی کہاں سے آئی تو تک دے اس کو نہ مانو یہ تیرے پاس کہاں سے آیا نہ ہمارے شریف علی کے پاس آیا نہ نہ میرے شریف سیال کسی ولی کے پاس یہ نہیں آیا تیرے پاس کہاں سے آیا کوئی اصل میں دکھا تو بھی سوچو ذرا کہ دو نمبر تیس پیسہ کروڑوں روپئے قوم نے دے دیے یہ نالے کا فوٹو ہے اور سب ایسے گول دستکے جو ضرور شریف پڑھے گا سال کے گناہ معاف اس جہل کو یہ پتہ نہیں کہ سال کے گناہ کبیرہ گناہ سوائے حد کے جس طرح دنیا اور سنسار بنا کی ہے چوری کی ہاتھ کا ہے تومت لگانے کے اسی دریا ہیں یہ اور زنا کا اگر کارا ہے تو درے ہیں پر شادی شدہ ہے تو سنسار ہے تو یہ سوا توبہ کے معاف نہیں ہوتے یا حد کے یہ باتوں میں مسئلہ بتا رہا ہوں حقیقت میں نہیں اس جہل نے کلی طور لکھ دیے سال کے گناہ معاف میں کہتا ہوں یہ ساری شکتی والے جو بڑے ہیں اتنگ رہے ہیں یہ کہتے ہوں گے سال کے گناہ معاف ہیں چلو آئندہ پھر کر لیں گے گناہ مراد تو نے قوم کا بیڑا گرد کر دیا جہل تجھے تو خود پتہ نہیں ہے امام غزالی نے فرمایا جب گناہ عام ہو جائیں رحمت کا بیان کرنا سب کی ماں سے بنا کرنا اور اس جہل نے لکھا جس جیسا یہ کہتا ہے میرے سارے جو سیفی کہتے ہیں میرے سارے خلیفے جو ہیں وہ ولی ہے بلّہ جہل ولی وہ تو, جہل ہے یہ کیسے ولی ہو گئے وہ بھی جہل خود پیمان ریت کی بوریاں رکھی ہیں جس طرح چوہا چھپ کر بیٹھتا ہے بائے تلاشن کو قوم بے وقوف ہے ایمان سے میں تو اس قوم کا پاکستان کی قوم سے میں اتنا مایوس ہوں کہ اگر خودکشی جید ہوتی تو میں خودکشی کر کے گزر جاتا بہت سوچنے ضرور بحث پہنچ دیا بیٹھ کی خبر سن لو ہمارا گیا فتاوا ہے سارے ایم بڑے ان سے فٹاوے شامی وغیرہ سارے ان سے ستاوے لیتے ہیں اس میں ہے جو بندہ اپنے آپ کو بحث کی سمجھے یا کسی کو بحث کی بشارت دے وہ پکا جانوی ہے چودہ سال امام کی کتاب یہ اور ایک کو بحث دے دے شریف پڑھو بحث یہ وہ کام کرو بحث چکر پہ سنتا ہے یہ چار پانچ روپے کا لوگ اور چارے احمد کا فتوا ہے کہ اللہ کی کلام سوائے چمڑے کے سونے میں بھی نہیں پہن سکتے چمڑے کے سوا نہیں پہن سکتے اگر چمڑے کے سوا ہے نہ بیت و خلا میں جا سکتے ہو اور نہ مات بیوی کے ساتھ جا سکتے اس سور نے ایسی بے ادبی کی خدا رسول سے نام کی کہ پلاسٹک میں اصلاط تو بچہ یہاں لگایا وہ پیشاب بھی کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے اس جیل کو پتہ نہیں میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں ایسے بات رہا ہے یہاں پٹی لگائی بچے کون ہیں سلاد سلام پیشاب بچہ کرنا چاہیے پٹی لگنی چاہیے فرماتے ہیں نیکی کار بھول جا اور گناہ کر سامنے رکھ تو پھر نیکی تب تھا مقبول نبی عبادت کرتے تھے وہ فرماتے تھے عرض کرتے تھے روپنا تک بل لینا اتنا کام سمیو للی ہوں تو بلینا اتنا کام تک کر زمین ہماری جو عبادت ہے کوئی نبی کی عبادت سبحان اللہ لیکن وہ بھی عرض کرتے تھے یار بولا لگی قبول سروال پہلے تو ایمان ہے جو ضرور شروع کر رہا ہے اس کا ایمان ہے پھر سویرا گناہ معاف ہوگا تو اگر قبولیت بھی ہو گئی قبولیت نہ ہو باندھا تو بحث کی خبریں دے رہا ہے بہت آسان کر رہا ہے سارے سارے اپنے آپ کو بیستے سمجھتے ہیں اس کا کوئی مقام ان کے ذہن نہیں ہے صحابہ ایک انگاروں پر انگاروں پر لکھا کر پیچھے گئے انگاروں پر ان کے سینوں پر پتھر کتنا جب پتھر گرم ہوتا ہے دوپہر کو وہاں سلا کر اوپر پتھر کی چاٹی رکھتے تھے صحابہ کو مال لک گئے وطن لک کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے داحث کا مالک تعینات کا مالک فریاد کر رہے ہیں تادے کی چھان سائے مبارک میں بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ فریاد کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی موجود ہیں اور ہمیں تکلیفیں اتنا ہیں بہت کی باتیں سننا فکری تو سو کل بند کی لیے بات کر رہا ہوں صحابہ جس کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے صحابہ وہ جماعت ہے تو اللہ نے جواب دیا معبود خاموش ہے اللہ جو ہے اس کا مالک ہے صحابہ کو یا تو اللہ خلو من قبل کو تمہیں تو اگلو جیسا تکلیفہ آیا ہی نہیں صاحب بار کی یا رسول اللہ ہم سے بھی کسی کو زیادہ تکلیف آئی ہے اللہ تعالیٰ جو ہمیں مطالبہ کر رہا ہے کہ بھائی تمہیں ایسے نہیں مل سکتا آسان نہیں ہے بھائی تو حضور حدیث حدیث بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کلمہ پڑھتے تھے کافر لوہے کی تنگیاں اٹھا کر ان کے ماس جو ہے سارے ماس ٹونڈ لیتے تھے اب سمجھدار ہو سے بات صحابہ کی شان ہے ایسی جماعت نہیں آئی ان کو تو کتاب ہو رہا ہے تو بحث آسان نہیں ہے سب انسان ہو سدا بہم لال یہ قانون انسان کیا کسی طرح مہینہ چھوڑ لیتا ویسا کوئی سو کوئی سو تو خالی ازمے شو کہنا ہم تمہیں آزمائیں گے تمہیں خوف دلائیں گے بے دین لوگوں کا خوف تم پر اس کو برداشت کرو بنا خوف پھر بھوک آئے گی تمہیں پھر میں دیکھوں گا مجھے چھوڑتے یا میرے ساتھ رہتے ہوئے آزماؤں گا نقص من الاموال مالوں پہ نقصان دوں گا والا انسوسے ہیں تمہارے خاندان میں جانے لے لوں گا بس تمہارے پھل جو ہیں بعد یہ پھل مراد لیتے ہیں بعد اولاد لیتے ہیں یہ میں امتحان لوں گا تب پیش دوں گا جیلو تم نے صحابہ کو بحث آسان نہیں مل سکتا تمہیں ایک کے ساتھ بحث مل جائے گا ایمان ہے بےمانو مانو کیوں قوم کے ساتھ دھوکہ کرتے ہو کیوں قوم کو جان نہیں بناتے کہ خوف کرتے ہو امام ابو علی رحمت اللہ علیہ چالیس سال نماز پڑھی چالیس سال اشا کے کے ساتھ خجر کی نماز پڑھی یعنی سوتے نہیں تھے وہ بھی رو رہے ہیں لوگوں کو کہہ رہے ہیں لوگوں اگر ابو علی کا بخشا گیا تو بہت کا کی بات بھائی مانو تم نے بے لوگوں کو بے خوف کر دیا بے کا آسان کر دیا تم قرآن کو چھوڑ دیا بلک محبوب تو قرآن کے ساتھ تبلیغ فرما حرف رسول کو صلاحیت ہوتی ہے جیسی تبلیغ کرے پھر بھی پابندی ہے کہ میرے قرآن کے ساتھ تبلیغ کرے تم اپنے نصاب لکھ رہے ہو بھائی مانو آمن قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ شرط لگاتا ہے بحث کی آمن کی شرط پہلے ہے عام لوگ والے ہاتھ ہے اور اور منقرا بعض ایسے گناہ ہیں جن سے ایمان نہیں بچتا منقرار سکو تو نام ہی نہیں لیتے قرآن مجید میں جانم کا عذاب سے بہت ڈرایا گیا ہے بحث کی تھوڑی ہے صلی اللہ نے سارا عذاب کا ڈرایا سارا قرآن مجید بھی آپ کا لقب بھی بشیر اور نذیر ہے لبی بات اللہ محبوب اعلان فرما دے میں غفور الرحیم ہاں۔ ساتھ یہ اعلان فرما دے کہ میں انا عذابی ہوگل عذاب الرحیم دردناک عذاب لے والا لے میں رب آئی ہاں، دونوں اعلان کر دے ایک اعلان ہوں گے بابو کو تو حکم سے نہ پہ اعلان فرما دے جو میں کپور رہی ہاں تو عذاب دے والا ہی ہاں, ہاں۔ میری بخش کی امید پہ نیکی کرو تو میرے عذاب کو گنا ہی کروں بچوں اللہ تو سورا کون ہو عالم امامت سورا کون ہو بھائی عالم گستا پیر عالم بھی ہو مستق پرہیزگار بھی ہو اگر عالم نہیں ہے باؤ سلطان فرماتے ہیں کہ وہ بات کوئی فکر کمائے کافر مرے دیوانہ ارے وہ تو سگرا نہیں ہے اس کا پر کر آ سکتا ہے جو غصہ پر ہو عالم بھی ہو متا کی پرہیزگار بھی ہو کیوں اگر پیر متا کی پرہیزگار نہیں ہے اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ مرید کے لیے بھلے کیا طلب کرے گا وہی مانتے ہو غصہ بڑی امامت ہے اس کے لوازمات زیادہ ہیں ابرا عالم بھی ہو متا کی پرہیزگار بھی ہو عادل بھی ہو امین بھی ہو کانے بھی ہو یہ نہ خزانے لوٹ کر کھا جائے کبرا کے بڑے لوگ آزمات ہیں لکھتے ہیں جو کبرا پر آئے وہ ولی جتنا شان ہو تو کبرا پر آ سکتا ہے ورنہ نہیں آ سکتا اب ظلم کیا ہے بےمان سور لٹیرے نہ ماسٹر کو پتا ہے کون سی بھائی یار کیا کریں نام ماسٹر بےمان کو پتا ہے کون سی امامت کے لیے پیار کہ کون سی امامت تیار کر رہا ہوں نہ لڑکے کو پتا ہے میں کون سی امامت کے لیے تیار ہو رہا ہوں ارے جو کبروں پر نہیں آ سکتے وہ کبروں پر فائد ہیں دیکھو ظلم کیا ہو رہا ہے ان کا نام تو نہیں لیتا ان بےمانوں کا نام ہی نہیں لیتا ان کو یہ کوئی نہیں کہتا کہ تو تبروں پر کیسے آ گیا بات سمجھی نا جو سبرا پر نہیں ہے وہ غصہ پر نہیں آ سکتا جو غصہ پر نہیں ہے وہ کبرا پر نہیں آ سکتا کبرا روڈ پر دفتروں میں کپڑے اتار کر بیٹھی ہے بدماشیاں لٹ پٹ حرام کھانے والے سوگرا پر تنقید ہے پوری دنیا کی طالبان طاقت گرد طالبان کیا ہیں کیوں طالبان ان کے گھر گیا جب وہ نام مراد ان کے گھر آ کر مارا ان کو یہودی ان کے گھر آیا یار جو کہتے ہیں طالبان ان کے گھر چلے جاؤ ان کو سارے ان کو قتل کر دو پھر وہ کہ نہیں بھائی دہشت گرد تو ہے وہ لڑے گا نہیں لڑے گا اچھا طالبان تو دہشت گرد ہیں جو اٹھارہ لاکھ بچہ ہی آپ کا مر گیا وہ دہشت گرد ایمان سے کہو بھائی وہ دہشت گرد تھے پھر اللہ نے فرمایا قال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن ماہ رسول فرمائے گا یا رب میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے چھوڑا ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واقعی ان مناسب ان منافقین کافروں کو کرو کہ زمین میں فساد مت کرو تو یہ کیا جواب دیں گے دیکھو قرآن مجید کی حقانیت اللہ نے پہلے اور نانو مسلم یہ کہیں گے ہم اسلحہ والے ہیں ہم تو امن دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں کہتے ہیں ایسے اللہ اقبال فرماتا ہے جہاں بھی چھوٹی چھوٹی بڑی برائی ہے اور دنیا میں یہودی کا ہاتھ ضرور ہو یہ سے قرآن کو ماننے والے اس سے دوسرے پھیلا زمین میں فساد مت کرو تو یہ کہیں گے کالین نہ مانا مسلطون مسلمان ہیں قرآن کو مانتے ہیں نہیں مانتے جو نہیں مانتا وہ تو مسلمان نہیں ہے جو اپنے رب کو جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے جو ہم جانتے ہیں ان سوروں سے کہے بےمان جو اپنے آپ کو نہیں جانتے یا ہم رب کی بات مانے تو یہ تو اپنے آپ کو نہیں جانتے اللہ المسلم قرآن جی بہن یہی فساتی ہیں لیکن انہیں شعور نہیں مانتے قرآن مجید کیا اس کو مانیں گے جو بندے کہیں جو خدا رسول کہیں ہم اس کو مانے یا بندو کو مانیں گے تو اللہ تو فرماتا ہے فسادی یہی ہے یہ جو اب جاسوس کہتے تھے ایجنسی والوں کو کیا کہتے تھے جاسوس نہیں اب وہ ایجنسیاں ہو یہ اسرائیل کی ہے یہ امریکہ کی ہے یہ برطانیہ کی ہے جب تک یہ ایجنسی باہر اسرائیل ہمارا دوست ہے یہودی تو اللہ تعالیٰ فرما تمہارے دشمن ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے المنافقین عذاب محبوب ان منافقوں کو بےمانوں کو سکون والوں کو سمجھ لو ان کو بشارت دے دو یہ منافق ہیں میرے عذاب کی یعنی نشانی کیا ہے اولیاء من دون المؤمنین اے منافقوں کی میں تمہیں نشانی بتا رہا ہوں یہ کافروں کو تو سمجھیں گے مومنین کو نہیں سمجھے گے یہ کہیں گے کافر ہمارے دوست پھر وہاں جائیں گے ان کی نشانی ہے وہاں جائیں گے کیا کرنے آج اب تک ہونا ان کا ہم تھا یہ کہیں گے آپ جائیں پھر وہاں جائیں گے ان کی نشانی ہے وہاں جائیں گے کیا کرنا جب تک ہوں نا ان کا امول یہ کہیں گے ہم ادھر جاتے ہیں ہمیں عزت ملتی ہے نشانی جیسے جی، ہیں ہمارے لیے ہی امریکہ برطانیہ سے چھوڑ دیں ہم نہیں بچ سکتے یہ وہاں سے ہمیں عزت ملتی ہے یہ سارے ایسا سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے تو قرآن کی نفس یہ منافق ہوئے نہیں ہوئے ان عزت اللہ جمیا او مسلمانوں عزت تو ساری میرے پاس ہے اللہ جس کو کہے فسادی ہم اسے کہیں گے ہمارے نزدیک فسادی جو ہے یہودی ہے مجھے ایک فوجی کہنے لگا مولوی دہشت گرد ہے میں نے کہا تو مومن سے بات کر رہا ہے قوم کو تو تم نے بے وقوف بنا دیا ایمان کھینچ لیا دنیا کا کوئی بندہ دہشت گرد مسلمانوں نہیں ہے ایک ملک میں چھٹا کتا جسے کاٹتا تھا نا وہ اس کو مار دیتا تھا بادشاہ چھٹے کتے کو رہنے دیتا بڑھتے بڑھتے بڑھتے قوم مر گئی بہت آخر اس نے اس کے بیٹے کو کاٹ لیا جب بیٹا چپا کر مار گیا پھر کتے مارنے لگ گیا وہ اپنے اوپر پڑی نہ پتا لگا یہ اصلا تو بڑھاتے جاتے ہیں بندو کو مارتے جاتے ہیں نام راج اگر تم نے دہشت گردی ختم کرنی ہے تو دنیا میں اصلا ختم کر دو ایمان سے کہو مسلمان ہو ریت نہیں کرنی میری ریت نہیں کرنی بات ماننے کو تو ماننا حقائق ہیں حقائق بیان کرنے سے کیا پتا یہ میں آپ کا کہنا مان رہا ہوں ہم پر پابندی ہے بہت بڑی پابندی ہے ابھی ایجنسی کا افسر آیا بیٹھا ہے بہت بڑا میرے سے بہت بڑا افسر ہے لاہور کا سارے اس کے میں اس کو کر رہے گا بہت پابندی ہے جس سے کے بندے نے نامراد نے وہاں ملتان میں دعوت کی وہاں جلسے کا انتظام کر دیا اعلان کر دیا تو جس صاحب وہاں گئے تھے سب جلسے کا انتظام ہے سفیر کا جو ہمارے درویش ملتان کے تھے اور چیز صاحب کو لے آئے جو ہی چیز صاحب آیا پیچھے فوج بھی آ گئی ایجنسیاں پولیس بہت آ گئی پھر سی کا جلسہ ہے ہمیں حکم آیا ہے پھر سی جلسرا کریں گرفتار کرتے جیل میں یا کہیں اغوا کر کے لے جائے الحمد للہ کہ بیس منٹ سے پہلے وہاں آ چکے بہت پابندی ہے میں تمہارا کہنا مان رہا ہوں یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں ان پر بہت سی پابندی ہے تو حقائق سے ہم معلوم لیں ابھی مان سے کہنا ایک بندہ لوگ کو لے کر شہری ہیں شہری دیہاتی ہے میں تو دیہات میں بیٹھنے والا ہوں ایک بندہ کو لے کر کھڑا ہے دس بندے ادھر خالی ہاتھ ہیں سیاست کس کی پڑے گی ایمان سے کہ سچی بات کا راجن کوپ والے کی پڑے گی کیوں ان دس بندوں کی پڑے گی یہ کیا ایمان سے کہنا مسلمانوں میری رعایت نہیں کرنا اپنا جو اللہ نے ایمان دیا ہے صداقت دیا ہے کون اللہ تعالیٰ نے فرمایا چار بندوں میں ہو جاؤ بچ جاؤ گے پہلے تو حق پر چلنے والے ہو جاؤ یہ نہیں ہو سکتا تو کون ماس صادقین جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ بچ جاؤ تو قرآن مجید ہے اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا حق کہنے والے ہو جاؤ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو محبت سے حق کو سن لو پانچویں نہ ہونا منافع ہو کر مر جاؤ گے اس سے کوپ لے لیں اس کی دہشت ہوگی بھائی جس کلاشن کو اٹھا رہا ہے اس کے ہم کلاشن کو چھین لیتے ہیں پھر اس کی دہشت رہے گی صحیح بات کرو نہیں رہے گی نا تو معلوم ہوا اصلہ دہشت ہے دہشت گر بھی ہے سمجھے بات نہیں سمجھے میں نے کہا کلاشن کو والا دہشت گرد ہے تم جو میزائل ایٹم رکھے ہو قوم کن خون نوچ رہے ہو تم دہشت گرد نہیں ہو جس کے پاس کلاشن کوپ کوپا ہے دوسرا ریفل والا کھڑا ہے اس نے تین میل سے مارنا ہے تو داشت اس کی ہوگی گنج مشین والا آگے تو ہے جتنا اصلہ بڑھتا جائے گا تاشت بڑھتی جائے گی اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ہماری حکومت جو ہے دہشت گرد بھی ہے دہشت گرد کی مددگار بھی ہے اور دہشت گرد کی دوست بھی ہے وہ میں ثابت کروں گا مسلمانوں کا حیثیت مسلمان ہو کر قرآن مجید سنایا اور ظہری دلیل بھی دے رہا ہوں مسلمان کے لیے تو جو اللہ نے فرمایا یہی آئے فسادی وہی کافی ہے لیکن عام لوگ جو بےمان لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہم دلیل ظہری دینا ہے کہ جس کے پاس دنیا میں زیادہ خطرناک اسلحہ ہے وہ دنیا میں زیادہ دہشت گرد ہے یہ مانتے ہوگا دنیا میں جس کے پاس زیادہ خطرناک ہے پھر بم والا پھر آئٹم والا تو زیادہ گرد تھا سے کہو بھائی اور یہ سکول والے ایسے بے وقوف جائز ہیں دنیا کہ مادیت کا توڑ مادیت مسلمانوں نہیں ہوتی مادیت کا توڑ روحانیت ہوتی ہے حقائق بتا رہا ہوں پہلے میں کہہ دیا مادیت کا توڑ کیا ہے مادیت کا توڑ مادیت نہیں ہے کہ تم بھی اصلہ بناتے جاؤ اور حضرت آدم سے لے کر آج تک یہ ہمارا فتویٰ ہے کہ مسلمان مادی وسائل میں کافر سے آگے ہوا ہے نہ ہوگا مسلمان جب بھی حاوی ہوا ہے روحانیت کے ذریعے ہوگا روحانیت کے ذریعے ہوا ہے کیونکہ مادیت کا توڑ مادیت ہے ارے زید ہوتا ہے نکی زین ہوتا ہے توڑ آگ کا توڑ پانی ہے آگ کا توڑ آگ نہیں آپ کتنا ڈال سے بڑھتی جائے دنیا مادیت کے پیچھے پڑ گئی مادیت کا توڑ مادیت کیونکہ مادیت جتنی ہی گئی والے رحمت آ رہے ہیں پیچھے فوج آ رہی ہے تو آپ نے فرمایا جل نزدیک آ گیا آپ نے فرمایا نظار ہے غیرت کو فریاد ہے رکھ تو انگلی کی فوج سوچ فری آپ آ گئے موین الدین چشتی نے جو اسی آپ مسلمان کیا راجا مہاراجوں کی سکھوں سے بات چھین کر مسلمان کو دے دی روحانیت تھی ایمان سے مادیت تھی لے کر آئے تھے اب ہمیں کیا نے لگایا کہ دنیا مادیت کا توڑ مادیت وہ بھی اصلہ بنا رہے ہیں یہ بھی اصلہ کبھی نہیں آیا جہاں شیطان جو زیادہ کافر ہے وہ یہ مادی سے ہوتا ہے یہ شیطان سے ہوتا ہے تو شیطان نے ادھر زیادہ ٹونک مارنی ہے ایسا ہے نا مادیت کا توڑ کیا ہے یہ بے وقوف مافیت کا توڑی مافیت کا یہ تو جہالت ہے یہ تو بے وقوف ہی ہے اب امریکہ اور برطانیہ کے دنیا میں ان کے پاس زیادہ خطرناک اصل ہے صحیح جو بیس تیس ہزار پاؤنڈ کا بمب مارتا ہے بندو پر مواصلات تباہ اب جو آپریشن کیا ہے نا وہاں بندہ وہاں کا نکل کر رہا ہے وہ کہتا ہے باغات کی تباہ ہمارے مکانات بھی گر گئے ہم کیا کریں گے وہاں جا کر ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے ہماری تو انہوں نے نام نے روز ہی ختم کر دی اخرو بادام چل ہوزے قرمانی سیب یہ وہاں باغات جو پمپ مار مار کر باغات کو بھی ختم کر دیا اب یہ بیچارے جا کر نامراد مراد کھائیں گے بھائی مانو کچھ پلڑ پیو سے گزر گئی گزران غم دے سانگ رلو سے بچھڑا جمل جہانو نہ کچھ پلڑے پیو سے یار کھڑ مگ لایا وار نہ کھڑ مگ لایا کہ جو کوئی پیغام لایا دا ججمان گل دا گڑ جج مانو لو گل گڑ پیو سے گزر گئی گزران غم دے سانگ رلو سے نام آئی نہ لوگ اجاڑ دسم ڈی بلا دیا ویران تھی بے آس رولو سے بلا د لا میں لہ دے تیوم بھی چھوڑا لا میں لہ دے تیوم بھی چھوڑا کھارے چڑھ دے آیوم دھوڑا مہندی سرخی بانو نیلا رنگ بچوں سے مہندی سرخی بال نیلا رنگ بچو سے گزر گئی گزرا غم دے سانگ رلو سے وین سیا پے ماتم گانے دم جانے دکھ ڈہاگ دے طول دا سامان ادلو داج ملو سے دا سامان دلو لاج ملو سے گزر گئی گزرا گرلو سے چھوٹی عمر رنڈے پا آئم چھوٹی عمر رنڈے پا آئم کھوٹی قسمت کھوٹ کما ڈوجھائے ارمان میں دینا مکلو سے دوجا اے ارمان میں دینا مکلو سے گزر گئی گزرا لو غم دے سانگ رلو سے جی دے تی درد نبھے سا جید دئیے درد نبھے سا مرد داغ خبر سا پٹ پٹ چھا خفقان رو رو خلق رو پٹ پٹ تھیا خفقان رو رو خلق خلک سے گزر گئی گزران غم دے سانگ سے جے بل ایک پل مول نب سے جے بل ایک پل مول نہ وسے باقی کرنے آئے کسے وہ تقدیر دشان کیا کیا تھی گیو سے وہ تقدیر دشان کیا کیا تھی سے گزر گئی گزران غم دے سانگ رلو سے کر کر یاد فرید سجن کو لا گل رواں ہک ہک بن کو کر یاد فرید سجن کو لاگل ہک ہک ون کو جان جگر کان جانی جوڑ مرو سے جان جگر کان جانی جوڑ مرو سے بٹھڑا جمل جہان کچھ پلڑے عشق انوکھڑی پیڑ سو سو سول اندر دے عشق انوکھڑی پیڑ سو سو سول اندر دے نین وہاو منی الڑے زخم جگر دے نین وہاو و الڑے زخم جگر دے برہوں بکھیڑا سخت اویڑا برہوں بکھیڑا سخت اویڑا خیش قبیلہ لاوم جھیڑا خیش قبیلہ لام جھیڑا مارم ماں پویر دشمن لوک دے مارم ماں پو دشمن لوک دے عشق انوکھڑی پیڑ سو سو سول اندر دے نین باہ الڑے زخم جگر دے تانگ اولڑی سانگ کوللڑی تانگ اولڑی سانگ کوللڑی جندڑی جلڑی دلڑی گلڑی جندڑی جلڑی دلڑی گلڑی تن من تیر مارے یار ہنر دے تن من تیر مارے یار ہنر دے عشقیا لوکڑی پیڑ سو سو سول اندر دے نین واہ منی رویلڑے غمزے سہری رمضان ویری غمزے سہری رمضان ویری اکھیاں جادو دید لٹری اکھیاں جادو دید لٹری ظلمی زلف زنجیر پیچی پیچ کار دے ظلمی زلف زنجیر پیچی پیچ کار دے ظلمی زلف پیچ کار دے عشق کڑی پیڑ سو سو سول اندر دے नैनवा विम नीर अलड़े زخم جگر دے پیت پونل دی سکھ پل پل دی پیت پونل دی سکھ پل پل دی مارو تھل دی ریت پی جل دی مارو تھل دی ریت جل دی دکھلا بن تڑ بھیڑ جو سر دے سو کر دے دکھلا بن تڑ بھیڑ جو سر دے سو کر دے اش لوکڑی پیڑ سو سو سول اندر دے منیر الڑے جی جگر دے تول نالی دین دکھالی تول نالی دین نکھالی صبر آرام دی وسرم چالی صبر آرام دی وسرم چالی لو لو لکھ لکھ چیر کاری تبر دے لولو لگ لکھ ویر کاری تیز تبر دے لگ لکھ لکھ جیر کاری تیز تبر دے عشق الوگڑی پیڑ سو سو سول اندر دے نین میں منیر الڑے زخم جگر دے لکھ لکھ چیر کاری تیگ تبر دے لولو لکھ لکھ چیر کاری تیگ تبر دے عشق انوکھڑی پیڑ سو سو سول اندر دے نین وام نیر الڑے زخم جگر دے یار فرید نہ پایم پھیرا یار فرید نہ پایم پھیرا یار فرید نہ پایم پھیرا لایا دردان دل وچ دیرا لایا دردان دل وچ دیرا سڑ گم سیس شریر ساڑے گم سیس شریر نے سا داغ قبر دے سڑ گم سیس شریر نے سان داغ قبر دے عشق انوکھڑی پیڑ سو سو سول اندر دے نین باب نیر الڑے زخم جگر دے نین باب نیر مج گرد عشق چلائے تیر ڈاڑھے ظلم قہر دے عشق چلائے تیر ڈاڑھے ظلم قہر دے یار میلا بے پیر لو لو سو سو درد یار میلا بے پیر لو لو سو سو درد عشق چلائے تیر داحظ کا ہر دے عشکی اجاڑی جھوک امن دی عشق اجاڑی اوجاڑی جھوک امن دی نظر نہ آم جو جتن دی نظر نہ آم جتن دی سوز دی تس جاگیر جیڑا سولا سڑ دے سوز دی تس جاگیر جیڑا سولا سڑ دے عشق چلائے تیرو ڈاڈے ظلم کر دے یار ملا بے پیر لو لو سو سو درد یار ملا دے پیر آپ جو خود پیر ہو سب تو بڑا یار ملا دے لو سو سو درد تول دکھان دی سیج نہ باندھی تول دکھان دی سیج نہ باندھی سول سیران دی درد پاوان دی سول سیران دی درد ڈروی رگ رگ بچ ہے پیڑ ہے رگ رگ رگ بچ پیڑ ڈسدار روگ اندر دے رگ رگ بچ ہے پیڑ ڈسدار روگ اندر دے عشق چلائے تیر ڈاڈے ظلم کر دے یار ملا بے پیرو سو سو درد رہن دے رن نہ پیڑ پرائی رن نہ پیڑ پرائی سکھ مہی وال روز سوائی سکھ مہی وال روز سوائی کی جو لوڑ مسیح بوڑ کن کا پردے کی جو لوڑ مسیح بوڑم کن کا پردے ایک چلائے تیر ڈاڈے ظلم دے یار ملا بے پیر چلا سو سو در دے سکھ سمن کا وقت وہایا سکھ سمن کا وقت وہایا بار برہوں کا سر دے جایا بار بیروں دا سر دے جایا آیا بار بیروں رو سر آیا گزر گئی تدبیر نب گئے وقت ہنر دے گزر گئی تدبیر نب گئے وقت ہنر دے عشق چلائے تیر ڈاڈے ظلم کر دے نبھن فرید اے دکھ دے نبھن فرید دکھ دے نبھن فرید دکھ شالا نال وشال سہیلے شالا نال وشال سہیلے ہوا شکر شیر گزرن دی سفر دے ہوا شکر شیر گزرن دی سفر دے عشق چلائے تیرو ڈاڈے ظلم کار دے یار ملا بے تیرو لو لو سو سو در دے یار ملا بے پیر لو لو سو سو درد جتین بنی تھی سی وہ جو رب گنی کیا تھا جتہ دینا بنی سی جو رب گنی دولت کچو چیلا اڑا ٹھگ باز دا ڈٹ کون کھا دولت کچو چیلا اڑا ٹھگ باز دا ڈٹ کون کھا آزاد تھی سفا سفا چن گن سنجائی دی انی آزاد تھی فل سفا چون گھن سنائی دی انی کیا تھیا جو تیلینا بڑی تھی سی جو رب گنی دنیا دلا تھی آشنا ہے اے مکارا بے وفا دنیا دنا تھی آشنا اے مکارا بے وفا خامی نمد د پنج کنی تے کو گھنی پانچ وقتی نماز ہے سام نمو جگا ہنج کڑی تی کیا تھیا جو تیری لا بڑی تھی ہوا جو رب گنی دھج وج دی جگ مگ توڑ وے ڈورے تھے مل مل چھوڑ وے حج وج دی جگ مگ توڑ دورے مل مل چھوڑ وے دل پتھر دی بھور وے تان ہی رے دی کڑی دل پتھر دی بھور کان ہیرے دی کنی کیا تھیا جد ملا نہیں کہیں کار دے